کے چاول ہری شنکر پرسائی کرشن سے منمانی سمپتی کر کے وپر اپنے بھون میں آرام سے رہنے لگے انہیں کوئی کام تو کرنا نہیں پڑتا تھا اس لیے پنڈتانی سے لڑنے اور جمہائی لینے کے بعد جو سمے بچتا اس میں کچھ لکھ پڑھ لیتے اس میں سے سنسمرن اور ڈائری کے کچھ بھاگ اب مل گئے ہیں اس میں سے کرشن سے بھیٹ والا پرسنگ یہاں ادرت کیا جاتا ہے لیکھک کے دوارا لوگوں کی ٹیکا ٹپنی سے میں تنگ آ گیا لوگ مجھے چین کیوں نہیں لینے دیتے کہتے ہیں کہ کرشن نے پرجا کے کوش کا دھن اٹھا کر اپنے متر کو دے دیا کرشن نے ایسا کیا انوچت کیا جو مجھے تھوڑا دھن دے دیا راج پت پا کر کون اپنے بھائی بھتیجوں اور متروں کا بھلا نہیں کرتا کچھ لوگ تو مجھے مورکھ کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کرشن نے میرے دو مٹھی چاول کھا کر مجھے دو لوگ دے دیے تھے پر میں نے مورکھتا وش واپس کر دیے کل پراتہ کال میں بھون کے باہر میدان میں داتون چباتا گھوم رہا تھا مجھے ایک پرہر تک داتون کرنے کی عادت ہے کیونکہ کسی طرح سمے تو کاٹنا ہی ہے نا سامنے کے برہمن دیو دت اپنے کسی پردیسی بندھو کے ساتھ نکلا اور میری اور سنکیت کر کے اس سے کہنے لگا یہ ہے وہی مورکھ سداما جسے کرشن نے دو لوک دیے تھے پر اس نے واپس کر دیے سن کر میرے انگ انگ میں آگ لگ گئی پر میں کوردھ کو پی گیا کیا کرتا میں نے ہی تو یہ بات پھیلائی تھی منشیوں کی بدھی کو اس یوگ میں جانے کیا ہو گیا ہے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہے متھیا وادی سداما یدی کرشن ہر ملنے والے کو ایک دو لوک دان میں دے دیتے ہوں تو پرتی دن ہزاروں لوگ بانٹتے ہوں گے پر لوگ تو تین ہی ہیں اور متھرا تین لوگوں سے نیاری اور ہے متھیا وادی براہمن یدی تو یہ کہے کہ کیول تو ہی ان سے ملنے گیا تو یہ بھی جھوٹ ہے جب کوئی راجدھانی جاتا ہے اونچے پدوں پر بیٹھے اپنے پریچت سے ناٹیہ کا شوق ہے گچھا ہوتا ہے اسے ملنے والوں کا ٹوٹا نہیں پڑتا کسی نے ایسی شنکا نہیں کی اور یوگوں تک یہی بات مانی جائے گی کہ کرشن نے میرے دو مٹھی چاول کھا کر مجھے دو لوک دے دیے پر میں نے بعد میں انہیں لوٹا دیا پر آج میں ستیہ بات لکھ دینا چاہتا ہوں جس سے یہ کہہ سکے گا اس نے پرسپر سبھیتے کے لیے سودا کیا تھا میں جب دوارکا کے لیے چلا تب براہمنی نے پڑوسن سے ایک پاؤ چاول ادھار لے کر میرے گمچھے میں باندھ دیے وہ جانتی تھی کہ راج پورش بنا بھیٹ لیے کسی کام کو نہیں کرتے میرے گھر میں ایک پاؤ چاول بھی نہ ہو ایسی بات نہیں تھی پر براہمنی جانتی تھی کہ راج پروش ادھاری یا چوری کے مال سے سے بہت پرسن ہوتے ہیں کرشن نے مجھے بڑے اپنے پاس بٹھایا میری کانکھ میں دبے گمچھے کو کھینچا الٹ پلٹ کر دیکھا اس میں ایک بھی چاول کا دانا نہیں تھا کرشن نے میری اور بڑی اچرچ اور کھیج کے ساتھ دیکھا اور کہا کہاں گئے چاول تم نے پھر کپٹ کیا میں نے اپنی دبی درشٹی سے دیکھ لیا تھا کہ بھابھی نے میرے لیے گمچھے میں چاول باندھ دیے تھے میرا من ہوا کہ کہہ دوں کہ ہے میرے راج متر جس درشتی سے تم متروں کی پتنیوں کو پتی کے گمچھے میں چاول باندھتے دیکھتے ہو اس سے لوگوں کی غریبی اور بھکمری کیوں نہیں دیکھتے پر میں کچھ سوچ کر چپ رہا کرشن چاول کھانے کے لیے بہت اتسک تھا اس کا آگرہ پریم کے کارن کم تھا اس کارن ادھک تھا کہ آس پاس چترکار لوگ چاول کھاتے ہوئے مہاراج کا چتر کھینچنے کے لیے تیار کھڑے ہیں چتر کھینچ کر اس کے نیچے لکھا جاتا دین بندھو ایک دین کے چاول کھاتے ہوئے اس نے بناوٹی روش سے پوچھا کیا تم چاول بھی کھا گئے نہیں میں نے کہا تو پھر کہاں گئے چاول اس نے ہٹ کیا میں نے کہا نہیں بتاؤں گا میں وچن بدھ ہوں اچھا کس سے وچن بدھ ہو تمہارے رکشک وباگ کے ادھیکاری سے اس نے کہا ہے کہ یدی یہ سب معاملہ تم مہاراج کو بتاؤ گے تو تمہاری براہمنی ودوا ہو جائے گی کرشن ہسا اور پوچھا مجھے بتاؤ تو میں تمہیں ابھے دان دیتا ہوں گا میں نے اچھا تمہاری پریشا لیتا ہوں بتلاؤ تو کھرچن کسے کہتے ہیں اور اچھے شاشن میں اس کا کیا مہتو ہے کرشن میری اور موڑ کی طرح دیکھنے لگا اور بولا میں نے تو یہ شبد کبھی نہیں سنا میں نے کہا آشچر ہے شاشن کی سب سے مہتوپور نیتی کو تم جانتے نہیں اور راجیہ کرتے ہو کشن نے اتار سے کہا پر پہلے تم چاول کی بات تو بتاؤ تب میں پوری سلسلے والی جسے میں یہاں لکھتا ہوں مانگتے کھاتے میں دوارکا نگری پہنچ گیا نگری کا ویب دیکھ کر چکت رہ گیا سارا دھن سمٹ کر دارکا میں آ گیا تھا اور ساری ودا یہ ہو گئی تھی بڑے بڑے کلاوت پنڈت کبھی اور گایک راجانی میں آ کر بس گئے تھے کیونکہ یہاں راج پورسکار خوب بٹتے تھے ان میں مجھ دین براہمن کو کون پوچھتا میں نے نگری کے باہر ہی بنا نہائے مستک پر چندن لگا لیا تھا اس لیے ناگرک پوچھنے پر کم سے کم مارگ بتا دیتے تھے پوچھتے پوچھتے میں کرشن کے کے محل سامنے پہنچا وہاں ایک کرمچاری سے میں نے کہا بھائی مجھے مہاراج سے ملنا ہے اس نے مجھے دھیان سے دیکھا اور سمبھوتہ ٹالنے کے لیے کہا اس بائیں باجو والے کاریالے میں جاؤ وہاں پوچھ تاچھ کے پشچات جب انتی ملے گی تب جا سکو گے کچھ سوچ کر اس نے پناہ کہا تم بھائی کیوں کہتے ہو میں نے اتر دیا منشی منشی کو بھائی ہی تو کہے گا اس نے مجھے سمجھایا بہت بھولے ہو آگے کسی راج کرمچاری کو بھائی مت کہنا وہ منشی ہونے میں اپنی اپرتشٹھا سمجھتا ہے سمجھے اسے دیوتا کہنا چاہیے میں نے اس کی بات کی گانٹھ باندھ لی اور اس وشال کاریال کے دوار پر پہنچا وہاں کتنے ہی کرمچاری بیٹھے تھے جن میں سے ادھکانش تو گپ شپ کر رہے تھے وہ اپنے استھان سے اٹھتے پاس کے جلپان گرہ میں جا کر بیٹھ جاتے میں سمجھا کہ ان سب کو یہی کرنے کے لیے راجی سے ویتن ملتا ہے میں بڑی دیر تک کھڑا رہا پھر ساہس بٹور کر بھیتر گھسا ایک کرمچاری نے بڑے کڑے سور میں کہا اے کہاں گھسا آتا ہے دھرمشالا نہیں ہے یہ ادھر جاؤ وہاں ہے دھرمشالا وہاں سدا ورت بٹتا ہے اس نے انگلی سے دکشن دشا کی اور سنکیت کیا میں نے کہا دیوتا مجھے مہاراج سے ملنا ہے کرمچاری حیرت سے مجھے دیکھتا رہا اور پھر ٹھہاکا مار کر ہسا اور بولا ارے وپردیو تم غلط جگہ آ گئے یہ پاگل خانہ نہیں ہے میں نے کہا میرے کرش شریر اور پھٹے وستروں پر مچ جاؤ میرے ہوش حواس درست ہیں میں وکشپت نہیں ہوں مجھے واستو میں مہاراج کرشن سے ملنا ہے اتنے میں کئی کرمچاری آ کر مجھے گھیر کر کھڑے ہو گئے ان میں سے ایک کہنے لگا بڑی اونچی آکانکشائیں ہیں آپ کی وپردیو کیا کام ہے آپ کو مہاراج سے میں نے کہا وہ میرے متر ہیں سہپاٹھی ہیں اس پر وہ سب کے سب ایک ساتھ ہنس پڑے ایک بولا واہ مہاراج کو آپ ہی ساتھ پڑھنے کے لیے ملے دوسرا کہنے لگا وپردیو آپ بھانگ وانگ چھانتے ہیں کیا تیسرا بولا آپ کس دیش کے نریش ہیں میرے سنکٹ کے مارے شریر اور دردرتا سے چھن وستروں کو دیکھ دیکھ کر وہ اپہاس کرتے رہے میں گلانی سے مرا جا رہا تھا چاہتا تھا کہ پرتھوی پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں دین بندھو کے سیوکوں کا کیسا ویوہار تھا ایک دین کے پرتی اسی سمے پریال کے دوسرے چھوڑ سے ایک دبنگ کرمچاری چلایا ارے کچھ کا سلسلہ بھی ہے یا یوں ہی ملنے چلا آیا ہے چاروں اور سے کورچن کورچن کی آوازیں آنے لگی اب یہ کورچن شبد میرے لیے تو نیا تھا میں نے کہا بھائی کورچن میں نہیں جانتا شبد کوش میں تو یہ شبد ہے نہیں کسی کاوے اور درشن میں بھی میں نے نہیں پڑھا شاشن کا نیتی نہیں جانتے تم تو خورچن تک نہیں سمجھتے میں نے بڑی نمرتا سے کہا بندھو میں تو گرام واسی ہوں شاشن ہمارے پاس کے پہنچتا ہے بھلا راجدھانی کی ریتی نیتی میں کیسے جانوں ہمارے گاؤں میں تو دودھ ابال لینے کے بعد جو ملائی کڑھائی میں چپکی رہتی ہے اسے کھرچ لیتے ہیں اور اسی کو کھرچن کہتے ہیں وہ بولا ٹھیک اسی طرح سے ساشن کی کڑھائی میں جو ملائی چپکی رہتی ہے اسے ہم بھی کھرچن کہتے ہیں میں تب بھی نہیں سمجھا ان سب کو میرے اوپر دیا سی آئی سیانا بولا تم سمجھے نہیں وپردیو ہمارا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک مندر ہے کچھ بھینٹ وغیرہ تو لائے ہی ہوں گے مہاراج سے کیا بنا بھینٹ کے ملو گے ہمارا بھی تو کچھ حصہ ہوگا میں میں پڑ گیا مجھے چپ دیکھ کر ایک کرمچاری کہنے لگا تمہاری کی دبی اس پوٹلی میں کیا ہے براہمن دیوتا سورن ہے میں نے چاول کی پوٹلی اور کس کر دبا لی سیاح کرمچاری بولا کیا ہے اس میں کھولو اسے میں گھبرایا چاول ان کے سامنے کھل گئے تو یہ میرا بڑا اپہاس کریں گے میں جڑ ہو گیا تبھی وہ رکشک کا ادھیکاری آگے بڑھا اس کا بلشٹ شریر کٹور مکھ اور بچھو کے ڈنک جیسی مونچھیں دیکھ کر میں کانپ گیا اس نے کرکش سور میں کہا ارے تو دھپ لگاؤ ابھی بتا دے گا براہمن کا بچہ میں کانپ اٹھا میں نے جھٹ سے پوٹلی کھول دی چاول دیکھ کر وہ سب حیرت میں پڑ گئے ایک دوسرے کی اور دیکھنے لگے ایک بولا ارے براہمن پاگل ہے بھلا کوئی چاول لے کر مہاراج سے ملنے جائے گا اب تک وہ دبنگ کرمچاری آ گیا تھا اس نے کہا بھائی ہو نہ ہو اس میں کچھ بھید ہے یہ سادھارن نہیں معلوم ہوتے بھلا کوئی مہاراج کے لیے سادھارن چاول لائے گا اور یہ براہمن لوگ بڑے رہسیہ مئے ہوتے ہیں کئی طرح کے تنتر منتر کرتے ہیں یہ چاول منتروں سے سدھ کیے معلوم ہوتے ہیں جو مہاراج کو دینے جا رہا ہے میں نے سوچا کہ اس برہم کی باہ پکڑ کر کرشن کے پاس پہنچا جا سکتا ہے میں نے کہا گیارہ راتری اور دن نرنتر منتروچار کر کے میں نے یہ چاول سدھ کیے ہیں اچھا کیا گن ہیں ان میں من وانچت پھل اور دھن پراپتی استری سکھ سواستھ پتر لابھ اور شتروناش اتنا سنتے ہی وہ سب چاولوں پر ٹوٹ پڑے پرتیک کی کچھ اچھا تھی کاریالے میں کام بند ہو گیا سب کرمچاری وہیں ایکتر ہو گئے جو آتا وہ ایک چٹکی چاول کھا جاتا اب آدھی مٹھی چاول بچے تو میں انہیں لپیٹتے ہوئے بولا اب اتنے مہاراج کے لیے رہنے دو اسی سمے ایک بڑا ادھیکاری وہاں آیا اور ڈپٹ کر بولا کہاں لے چلے مجھے بھی کھانا ہے مہاراج کو دوسرے چکر میں لا دینا اس نے شیش چاول منہ میں ڈال لیے میں نے خالی انگوچھا جھٹک کر لپیٹا اور کانکھ میں دبا لیا بڑی بڑی مونچھوں والے اس بھیاو رکشک وبھاگ کے ادھیکاری نے ایک سیوک کو بلایا اور آدیش دیا کہ انہیں مہاراج کے پاس پہنچا دو میں سیوک کے پیچھے پیچھے چلا چار قدم ہی بڑھا تھا کہ وہ مونچھوں والا آیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا دیکھ بے براہمن کے بچے یعنی تو نے مہاراج کو یہ چاول والا معاملہ بتایا تو تیری براہمنی ودوا ہو جائے گی اس نے ہاتھ چھوڑا تو میں جلدی جلدی محل میں چلا آیا یہ گھٹنا میں نے کرشن کو سنائی وہ بڑی چنتا میں پڑ گیا میں نے کہا تم راج کرتے ہو یا سوتے ہو کیسی دھاندلی مچی ہے تمہارے راج راج میں کرمچاری چاول تک چھین کر کھاتے ہیں کرشن نے کہا مجھے واستو میں یہ نہیں معلوم تھا میں آج ہی جانچ سمتی نیوکت کرتا ہوں پر باہر یہ بات تم کسی کو مت بتانا ورنہ راجیہ کی بڑی بدنامی ہوگی میں اکڑ گیا میں نے کہا میں براہمن ہوں ستیہ ستیہ نہیں تم میرے متر ہو کیا متر کے لیے تھوڑا سا بھی جھوٹ نہیں بولو گے میں نے ویگ سے کہا اب تمہیں مترتا یاد آنے لگی پہلے نہیں سوچا کہ میرا ایک متر سوداما دردرتا میں دن کاٹ رہا ہے کرشن نے کہا میری استھتی کو تم کیا سمجھو میں یہی نہیں سمجھ پاتا کہ کون میرا ہے اور کون پرایا جب سے مجھے راج پد ملا ہے اسنکھ آدمی میرے آتمی بن کر پاس سہایتا کے لیے آ چکے ہیں ابھی تک بیس سہستر چاچا پندرہ سہستر کاکا پچیس سہستر بھتیجے دس سہستر موسیاں اور آٹھ سہستر چاچیاں آ چکی اب بتاؤ کس کس کا کام کروں اور سچ پوچھو تو مجھے ابھی بھی وشواس نہیں ہے کہ تم وہی سداما ہو جو میرا سہپاٹھی تھا کیونکہ آٹھویں سداما تو کل ہی آئے تھے جنہیں میں نے باہر سے ہی لوٹا دیا تم نہ جانے بھیتر کیسے گھس آئے اب آ گئے تو کوئی بات نہیں پر مترتا اتیادی کی بات مت کرو کیونکہ میں کیا جانوں کہ تم کون ہو میں تم سے سودا کر سکتا ہوں تمہارے پاس راج کا ایک رہسیہ ہے جسے پرکٹ کرنے سے شاشن کلنکت ہوگا بولو اس رہسیہ کو گپت رکھنے کا کیا لوگے یہاں اسی طرح لے دے کر منہ بند کیا جاتا ہے میں سوچنے لگا جب مترتا سے سودے پر بات آ گئی ہے تو سنکوچ تیاگنا چاہیے میں نے کہا اچھا ایسا ہی صحیح کیا دو گے دس سہستر سورن مدرائیں کرشن بولا میں نے بناوٹی روش سے کہا کیا تم نے میرا ایمان سستا سمجھا ہے تو ایک لاکھ سورن مدرا اور ایک بھون اور ایک گرام لے لو بس ٹھیک اسی قیمت پر میں نے اپنا ایمان بیچ دیا کرشن نے مجھے اپنے رتھ پر واپس پہنچایا لوٹ کر میں نے دو مٹھی چاول اور دو لوک والی بات بنا کر پھیلا دی لوگ اسی پر وشواس کرتے جائیں گے کبھی جب یہ پرشت پرکاش میں آئیں گے تب یہ ستیہ پرکٹ ہوگا کہ چاول کا ایک دانا بھی کرشن کو نہیں ملا چاول تو کرمچاریوں کے کھرچن ہو گئے یہ بھی لوگ جانیں گے کہ میں نے کرشن سے دان نہیں لیا سودا کیا تھا اور کچھ کال کے لیے اپنا ایمان گروی رکھا تھا